ان کی صحبت سے لاکھوں لوگ اللہ والے بنتے ہیں ایسا ان کی صحبت میں وہی اچھی صحبت اچھا بنا دیتی ہے کہ نہیں بری صحبت برا بنا دے گی موبائل گندی تصویروں کی صحبت والوں میں بیٹھیں گے تو گندہ کام خیالات آئیں گے جس کو دیکھو موبائل میں گندی تصویریں دیکھ رہا ہے اللہ کو ناراض کرنا سکون کیسے ملے گا جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کو سکون مل سکتا ہے مگر یہ ہے کہ ناراضگی اتنے بڑے ربا کو ناراض کرنا اچھی بات ہے اس سے گناہ ہو گیا ہوا نہیں کیا آپ نے جان بوجھ کے کیا گناہ ہوتا نہیں کرتا ہے انسان اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دیا ہے کہ یہ گندی تصویروں سے بچ سکتا ہے ٹی وی گانوں سے بچ سکتا ہے ہے نا لڑکیوں کی دوستیوں سے لڑکوں کی دوستی سے خراب لڑکوں سے بچ سکتا ہے سگریٹ سے بچ سکتا ہے نماز جماعت سے پڑھ سکتا ہے اختیار دیا ہے مگر ہمت نہیں ملتی ہم کو جھوٹ بھی بولنا ہے رشوت بھی لے رہا ہے تو صرف یہ تھوڑی عبادت تسبیح گھما جاؤ تسبیح گھمانے کا نام دین نہیں ہے صرف تسبیح گھمانا دین ہے صحابہ اکرام صرف تسبیح گھماتے رہتے تھے ہر وقت تیار رہتے تھے جہاد کے لیے وہ اور ہمیں یہاں پہ رہ رہے ہیں تو نفس سے جہاد کریں بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں ماں باپ سے کیسے بدتمیزی کر رہے ہیں ہم لوگ معاملات خراب ہیں ہمارے آنکھیں خراب ہیں زنا ٹپک رہے ہیں آنکھوں سے <laughs> میری بھی آنکھوں سے کیونکہ ظاہر سے زیادہ بد نظری کریں گے نہیں حضرت نظر تو صاف ہے صاف تھوڑی نظر ہے بار بار عورت کو دیکھ رہے ہیں آپ نظر اٹھا اٹھا کے صاف نظر ہے قرآن شریف کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں میں سے گانا سن رہے ہیں تو سکون کیسے ملے گا داڑھی صاف کروا رہے ہیں واجب ہے رکھنا تخنے چھپا رہے ہیں مائیوں مہندی میں ناچ رہے ہیں اپنی بیگم کو نچا رہے ہیں بہن کو نچا رہے ہیں سکون ملے گا پھر یہ تو کافروں کے طریقے ہیں ہمیں مسلمانوں کے طریقے تو نہیں ہیں اصلی تصوف یہی ہے ہمارے شیخ جو فرماتے ہیں غلط لوگوں نے مشہور کر دیا ہے پیر سائیں پیر سائیں وہ جو پیر سائیں بنے بیٹھے ہیں وظیفوں میں وظیفوں مراقبے مراقبے گناہ چھوڑنے کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا منکرات کی رات کی حال کوئی کر ہی رہا ہے ہم لوگ توبہ کیسے کرتے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں اللہ قوت اللہ اللہ مولوی صاحب کیا فحاشی کا زمانہ آ گیا خود بھی دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب کو بھی دکھا رہے ہیں <laughs> ایسے کہ توبہ ہوتی ہے توبہ کی شرط پہلی یہ ہے کہ اس گناہ سے الگ ہو جائے مت دیکھیں اس کو خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی محبت اور پیار سے سمجھاتے رہے تو صرف تسبیح گھمانا دین نہیں ہے میرے شیخ نے بات بتائی کتنی پیاری بات ہے تسبیح گھمائیے ہم بھی گھماتے ہیں <laughs> سو دفعہ جو ذکر کریں فجر کے بعد کون منع کر <coughs> منع نہیں کرو جس کو بیوی بیمار ہے بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے اس وقت اشراک نہیں پڑھنی ہے نا یہ سب چیزیں دین کو بیلنس کر کے اعتدال کے ساتھ چلنا یہ سچے لوگوں کی صحبت سے آتا ہے ورنہ اپنی نفس پرستی چلتی رہتی ہے ہم لوگوں ویسے جو, جو, جو نفس نے کہا اس پر عمل کر لیا نہیں بھائی دین میں ایسے بھی تو نہیں ہمیں کیا پتا علماء سے پوچھیں مفتی اظہر صاحب اور قادم سے پوچھیے کہ میں صحیح چل رہا ہوں یا غلط چل رہا ہوں آپ کے پاس علم کی روشنی تھوڑی ہے چند کتابیں رکھ لینے سے کوئی علم تھوڑی آئے گا جنہوں نے مدرسوں میں کوئی زندگی لگائی آپ ان سے علماء سے مشورے کر کے چلیے اپنی بڑی پوسٹوں پہ ناز ہوتا ہے نا میں مینیجر ہوں میں بڑی پوسٹ والا زمیندار ہوں یہ پیسے تو پاور میں حضرت والا فرماتے تھے بہت خوش نما ہیں یہ بنگلے تمہارے یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے اگر اللہ کا تعلق نہیں اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے یہ ننگے خزاں گلستہ نہیں ہے ہے اگر اللہ کا تعلق نہیں آپ بیٹے اس طرح آپ کو قریب قریب ہوگی اگر وقت ہے تھوڑی دیر السلام علیکم آپ بھلے کرسی پہ تشریف رکھیں ہمارے صوفی عبد المجید صاحب ہیں میرے شیخ کے خلیفہ ہیں پیر ہیں ہم ماشاء اللہ پیر و مرشد ہمیں تو والد پیر چاہیے زیادہ وظیفے بتائے خوب مراغے کروائے ہمارے حضرت والا صرف یہ فرماتے ہیں مختصر سے وظیفہ پڑھو ذکر کر لو اور ایک کام نہ کرو وہ بھی گناہ کا کام نہ کرو اللہ کے ولی نہیں ہو اتنا آسان آنکھوں کو استعمال کرو کانوں کو صحیح استعمال کرو ہے تو کہنا تو آسان ہے اگر عمل کرتے ہیں نا تو نانی منڈل نانی یاد آ تھی جب انسان نظر نظر بچاتا ہے گناہوں سے بچتا ہے زبان کی بات کرتا ہے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے کہنا تو بہت آسان ہے فحاشی اور بریانی کا کینسر پھیلا ہوا اس وقت یہ ہمت جو ملتی ہے نا گناہ سے بچنے کی یہ سچوں کی صحبتوں سے ملتی ہے ورنہ صرف کتابیں پڑھنے سے علم تو آ جائے گا بس علم پر عمل کی ہمت سچوں کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے اور قیامت تک سچے رہیں گے موجود اگر کوئی آپ جیسے حیدرآباد میں میں رہتا ہوں تو کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا حیدرآباد میں یہاں کی نماز پڑھتا تھا بولتے تو ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے تو حضرت فرماتے تھے کہ مت کرے تحقیق کوئی میر کی رابطہ رکھتے ہیں اللہ سے بہت عرصے تک میں ایسے نمبر میں راقی روک بس سے میں نماز پڑھتا ہوں یہ مت دیکھیے کون سنا رہا ہے یہ دیکھیے کس کی بات سنا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو اپنے شیر سے سیکھی اب وہاں سے اب میرے شیر حضرت والا عارف اللہ شیخ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب علیہ اللہ اس کے کے بعد میں نے ان جو خادم خاص ہیں حضرت سید میر صاحب برکات ان سے تعلق جوڑا ان کے ہاتھ میں بیٹھ جب ایک شیخ کا انتقال ہو جائے فوراً دوسرا شیخ کرنا چاہیے انہوں نے چھیالیس سال تقریباً صحبت اٹھائی میرے شیخ ان سے میں ابھی دعائیں لے کر رہا ہوں حضرت والا نے میرے اس طرح ہاتھ کیا ضرورت نہیں پنکھے کی ضرورت نہیں مکھی آگے پنکھا چلوایا آپ نے آپ نے چلوایا کیوں مجھ سے پوچھا اپنی رات دیکھی میرے سردی لگنے رہے بیمار پڑ جاتا میں ہر نماز کے ہمارے بات اور ہم اپنی رائے چلا میرے ساتھ نہیں آپ بے فکر رہے آپ کو غصہ نہیں کر رہے ہیں ان کی اصلاح کی بات ہے مجھے ہے مرید کا غصہ کرتا وہی محبت والا ہمارے مرید ہوا ہے اس کی مراد اللہ کی بات اور آپ پریشان نہ ہو یہ ان کی اصلاح کی بات وہ اللہ کا فکر ہے کسی کو غصہ نہیں کرتا اور غصہ بھی اللہ کے لیے اصلاح کے لیے بس میری محبت چھٹی ہوتی ہے کھڑے ہو جائیں کھڑا کر انہوں نے ابھی تعداد میں رہتے ہیں تین ہی نہیں اپنے گھر سے اپنے گھر سے ٹی وی نکالا بائک کے باندھا اور کچرے کے ڈبے میں جا کے ایک صاحب آئے مجھے دے دو ٹی وی نہیں میں تو چلاؤں میں چلا دیا تھوڑا اسکرو ڈرائیور سے کھولا یہ دیکھو یہ ہے عمل والی یہ کیا امل گھروں میں ٹی وی رکھا ہوا بیٹھ گئے اس کے بعد میں نے خود ہی میرے مجھے فون کیا بتایا کہ جو ہے مجھے اب ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اللہ کا صحیح مسلمان ہوں یا اللہ کا بندہ ہوں جن گھروں میں ٹی وی نہیں ہوتا ہم ستاروں کی طرح چمک رہے ہوئے تصویریں گھروں میں ہیں ٹی وی گھروں میں سکون کیسے ملے عمل کرنی پڑے گی قدم اٹھائیے اور عمل کریں صرف باتیں کرانے سے کام نہیں بنے ابھی تو ویسے بیٹھنے بھی چالو رہیں گی ہماری شاید ہمت بھی پیدا ہو جائے باتیں سننے سے ہماری مستقل صحبت چاہیے ایک مدت سچے لوگ صحبت میں رہتے ہیں تو پھر ہمت پیدا ہوتی ہے اسی ایک شیر کے کامل یا ان کے غلاموں کی صحبت میں رہنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے کب تک ہم نفس کی غلامی کرتے رہیں گے سکون نہیں ملے گا اگر ہم لوگ اپنے نفس کے کہنے کا عمل کریں گے تو سکون نہیں مل سکتا ہم لوگ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين وقال الله تبارك يا أبا هريرة اتق المعالم تكن أعبدا منها سوك ما قال عليه الصلاة والسلام ایک عجیب بات اس وقت آئی کل حضرت والا رنجی صاحب کی صحبت میں بیٹھا وہاں ایک بات سنائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے چمٹے رہتے اور اے ابو اتق اطمارے تم حرام کاموں سے بچ جاؤ تکن عام الناس سب سے بڑے دوبارہ گزار شمار کی جاؤ اچھا اس میں یہ نہیں آیا کہ تم زیادہ ذکر کرو ذکر پڑھو منع نہیں کر رہا حضرت والا بھی ہمارے ذکر فرماتے تھے بھی پڑھتے تھے منع نہیں کر رہا اس چیز میں بتا رہا ہوں کہ اس میں کیونکہ میرے شیخ نے علی نقطہ فرمایا کہ عبادت اور ذکر اور تلاوت انسان چند گھنٹے زیادہ دو گھنٹے کر گا تین گھنٹے کر گا چند گھنٹوں کی بات کر لے مگر اس لیے نبی صاحب السلام نے ابو حیر اللہ فرمایا اے ابو حیرا تم حرام کاموں سے بچ جاؤ اتفی مہاری حرام کاموں سے بچ جاؤ تکن آپ سب سے بڑے بات گزار شمار کی جاؤ یہ عبادت ایسی ہے گناہ سے بچنے والی کہ چوبیس گھنٹے یہ شخص عبادت گزار لکھا جا رہا ہے سو بھی رات عبادت گزار لکھا جا رہا ہے آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہے وظیفوں کی فکر ہے تحجد کی فکر کریں گے منع نہیں کر رہا یعنی لوگ پڑھتے ہیں اشراق کی فکر ہے حج ہر سال کرنے کی فکر ہے عمرے کی فکر ہے پیسے دیے منع نہیں کر رہا یہ کفارہ ہے گناہوں کا حج کریں عمرہ کریں اللہ تعالیٰ استطاعت دیے نفلیں پڑھیں ماشاء اللہ صحت ہے قوت ہے منع نہیں کر رہا مگر اس کی فکر نہیں ہے کہ ہم آرام سے بچیں جبھی تو سکون نہیں مل رہا سکون اور یہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے یہودی بھی چاہتا ہے اس کو سکون مل جائے کافر بھی چاہتا ہے مسلمان بھی چاہتا ہے کہ سکون ملے سکون صرف کس میں ملے گا اللہ کی سن لو کہ صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملے تو اس کی حضرت والا نے عجیب تشریف فرمائی میں نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے کہ ہم جب یہ سنتے ہیں کہ ذکر سے سکون ملے گا تو تصدیق مانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر بولتے ہیں سکون نہیں مل رہا مولوی صاحب تصویر گھمانے سے سکون تھوڑی ذکر دو قسم کا ہوتا ہے ذکر مثبت ذکر منفی پازیٹیو ذکر اور نیگیٹو ذکر پازیٹیو ذکر تو نماز روزہ ہر اور اور نیگیٹو ذکر ہے نظر بچانا خون تمنا کرنا کانوں کو گانوں سے بچانا داڑھی صاف کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے نا تخنے نہ چھپانا اور مائیوں مہندی میں شرکت نہ کرنا اچھے اخلاق سے پیش آنا خصوصاً نظر بچانے سے یہ نیگیٹو ذکر صرف یہ منفی ذکر ہے نظر بچانے سے دل ٹوٹتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے اب جو لوگ ہمیں وظیفے زیادہ لبراتے ہیں تو اس میں تو ہم لوگ پڑھ لیں گے ایک ٹانگ میں کھڑے ہو کے کوئی رات وظیفے پڑھنے کے لیے تیار ہمارے اگر کہنا جائے کہ بھائی بھابھی سے پڑھنا رہا کرو نہیں صاحب ہمارا دل صاف ہے نظر پاک کوئی نظر پاک دے پاک نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دیور موت ہے کیونکہ حدیث میں جو آتا ہے وہ اللہ ہی کا ہے وما آتا الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا جس بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا اس کو فوراً کر لو اور جس بات سے منع فرمایا اس سے فوراً رک جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دیور تو موت ہے تو بھابھی موت بھی نہیں تو نفلوں کی فکر ہے بھابھی نام ہے نا اور اس سے پردہ کرنا فرض ہے اب چار بھائی رہتے ہیں چار بھائی ہیں چار بھابھی ہیں کیسے پردہ کریں سب کے بڑے گھر تو نہیں ہوتے تو حضرت والا نے طریقہ بتایا جو ہماری بھابیاں ہیں وہ نکال کے اچھی طرح کام کریں اگر وہ ماڈرن ہے وہ زلفیں کھول کے گھومتی رہتی ہے <laughs> بالکل ہی ماڈرن ہے ہماری بھی بات نہیں سنتی آپ تھمکار کے <laughs> کر کے یا ہلکا سا اس طرح ہاتھ سے مار کے یا پھر بھابیاں پردہ کر لیں یا بھابیاں آپ سائڈ پر ہو جائیں اس طرح کے نظر جھکا کے اپنے کمرے میں چلے یہ پردہ پردہ کرنا پڑے گا بے تکلف نہیں ہونا بھابھی سے تنہائی حرام ہے اب بتائیے سکون کیوں نہیں مل رہا کیونکہ ہم سے پردہ نہیں کرتے یہ فرض ہے پردہ کرنا فرض کی فکر نہیں نفل روزے کے فضائل بتا دیتے ہیں مگر ہم یہ نہیں بتاتے کہ فضا جو روزے ہمارے سمجھے اس کو پہلے ادا کریں ایک سال کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور سبیر گناہ معاف ہوں ہوگی ہم کے روزے رکھنے سے کبیرہ گنا داڑھی بنانے کا توبہ کی معاف تھوڑی ہوگا کسی کا حق دب آیا ہو ایسے معاف لے ایک سال کی حق تو ادا کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں تقوا اختیار کرو یا نام ہوں اے اللہ سے ڈرو مشکل لگتا ہے اللہ سے کیسے ڈرے تو جو اللہ سے ڈر رہے ہیں <laughs> کونو آٹھ سال یقین رہ پڑو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ سے ڈر رہے ہیں جو سچے ہیں منتقلی نہیں فرمایا حضرت فرمایا نہیں مان متقین نہیں فرمایا کہ متقیوں کے ساتھ رہ پڑو متقی تو ہم سب لوگ ہی لگ رہے ہیں میں بھی متقی لگ رہا ہوں ہے میں رہا ہے داڑھی ہے ٹوپی ہے کرتا پہن لیا موزے چڑھا لیا بزرگوں نے ایسا ہی لباس پہن لیا حضرت ایسا لباس پہنتے تھے ٹوپی بھی ایسی ہے نا تو اور آج کل ٹی وی چینل پہ لوگ آ رہے ہیں داڑھی رکھ لی میک اپ ویک اپ کرا کے فوکس مار کے بنے آئے دین پیش کر رہا ہے ٹی وی والوں سے دین نہیں آیا دین آتا ہے سچے لوگوں کی صحبتوں سے صاحب کرام جس طرح دین پھیلا سینوں سے سینوں میں منتقل ہوئے ٹی وی وغیرہ سے دین تھوڑی آیا ٹی وی سے آسانی ایسے منتقل ہو سکتی ہے ٹی وی سے صبر آ سکتا ہے شکر آ سکتا ہے نظر جھکانے کی ہمت ہو سکتی ہے ٹی وی دیکھنے سے بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آ سکتا ہے جب تک دیکھیں گے نہیں ہم لوگ شیخ تھے کسی اللہ والے کے معاملات ہی دیکھیں گے ہم کیسے سبق اچھا حضرت والا اتنا ہمارے دشمنوں کو معاف فرماتے تھے ان کو حدیے بھجواتے تھے یہ حلیم لوگ برداشت کرنے والے ہم لوگ ہر وقت نام کا غصہ چڑھا دیتے ہیں جتنے ہیں سب کے اندر حلیم التبا تھے سب کے اندر برداشت کی صفت تھی برداشت کرتے تھے یہ اخلاق کیسے سے ہوں گے خود بخود نہیں ہوں گے جو تبلیغی حضرات ہیں وہ بتائیے کہ مولانا خلی سہارنپوری جو اتنے بڑے بزرگ اور بہت بڑے اور کی صحبت میں شیخ العدیز جاتے ہیں اور شیخ العدیز ذکری صاحب رحمۃ اللہ جب بوڑھے ہو گئے تو کچھ بات نہیں فرماتے تھے ٹرین کا سفر ہوا مشہور ہے مفتی زین العابدین صاحب بھی موجود تھے تو مفتی شیخ الدیز مولانا اللہ ٹرین میں سفر ہمارا تھا بہت گرمی کے دن تھے تو آرام فرما دے لیٹے ہوئے تھے تشریف لیٹے ہوئے تھے تو حضرت مفتی زین العابدین صاحب جو ہے انہوں نے ان کے مریدین کے ساتھ شیخ العدیز جو فضا کے تو فرمایا کہ بھائی اسٹیشن پہ ٹرین رکی تو میں برف کی سل لے آؤ بڑی سی اور اس کو ٹرین میں رکھ دو پھر ٹرین دوبارہ شروع میں چلنا تو جب برف کی سیل رکھ دی تو ہوا جب برف سے ٹکرا کے آ رہی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تو شیخ العدیز مولانا زخری صاحب رحمۃ اللہ آخری وقت میں تفریح نہیں فرما رہے تو میں اسی طرح شیخ العدیز حضرت مولانا زخری صاحب رحمۃ اللہ تفریح نہیں فرما رہے مگر ان کی صحبت ہمیں مل رہی ہے اور کہتے ہیں ہمارے اندر منتقل ہو ہوگی اس لیے سچوں میں رہنے کا حکم ہے بیان کا حکم ہے سچوں کے ساتھ رہ پڑو اور دل کے ساتھ رہیں کچھ لوگ سچے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور نیت خراب ہوتی ہے ان کے ساتھ مروے اڑائیں گے ان کے ساتھ جگہ جگہ کی سیر کریں گے یہ ساؤتھ افریقہ جائیں گے امریکہ جائیں گے تو ہم دوسرے ممالک کے یہ سب دیکھیں گے یہ کیسی نیت ہے اس شخص کو اللہ تھوڑی ملتا سچے لوگوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رہ پڑے ان اللہ اللہ ضرور ملے گا ہمارے دادا شیخ شاہ عبد الغنی خوش فرماتے تھے کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے ہے نا اور کیا امرود ملتا ہے امرود والوں سے کباب ملتا ہے کباب والوں سے اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے اتنا آسان آسان مگر سچے اللہ والا حیدرآباد میں اور کراچی میں حیدرآباد میں مشہور ہو گئے کرنٹ والا کرنٹ رہے ہیں کرنٹ لگانے سے اللہ والا بنے گا یہ کیا بات دل جاری ہوں گے تو اللہ والے بن گئے اخلاق دیکھیے ان کے کردار دیکھیے ان کا نماز پڑھ عورتوں سے پردہ کرتا ہے وہ پیے جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا پیر ہی نہیں وہ پیر ہے اس کی خان ہے ہے ساما عورتوں سے پردہ کر لیا پیر بنے بیٹھے ہیں سب سے پہلا حکم تو پڑھ دے اتنا اہم حکم ہے قرآن شریف میں جگہ ذکر ہے اور جو ہے یہ بھی بتا دیا محرم کون ہے ہے حدیث میں قرآن شریف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے جب السلام جب تشریف لاتے ہوں اتنا پاک اتنے ہماری پاک دل والے نبی صاحب السلام معصوم ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت محمود عنہ موجود تو ایک نابینا صحابی آتے ہیں اللہ اللہ رضی رضی عنہ مختوم تعالیٰ وہ حاضر ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماؤں سے فرماتے ہیں اپنی ازواج مطالعہ سے ایک تجربہ پردہ کر لو تو ہماری ماں ایسا کرتی ہیں رسول اللہ علیہ سا ہوا یہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے یہ تو نابینا تو کیا تم انہیں نہیں دیکھ رہے تو نابینا صحابی سے پردہ کرا آج جو عورتیں بولتی ہیں دل صاف نظر پاک عجیب مولوی صاحب ہمیں ڈنڈے ہاں، دل لیتی نظر پاک ہم صرف چہرہ کو کے گھومتی ہیں بڑی شادہ تو دے دیتی چہرے کا پردہ تو کرنا ضروری ہے آج ہماری مائیں ڈنڈے بیٹھی چہرے کا پردہ نہیں کرتی اپنی بیٹیوں کو بہت درد دل سے کہہ رہا ہوں ٹیوشن سینٹر بھیج رہے ہیں <laughs> وہ تو آج کل جو ہے ہمیں پتا ہے نا کیا بنا ہوا ہے ٹیوشن سینٹر بیٹیوں کو بھیجا ہوں میڈیکل کالج بھیجا کیسے جا رہی ہوں خود تو ماشاء اللہ نمازی بنے اس کا بچوں کی فکر کی ہوں اب بہرحال اب سختی نہیں کرنی اب تو میڈیکل میں کرائے گی دینا اب کیا کرنا ہے بزرگوں سے مشورہ پھر وہ کیا کیا حالات ہو رہے ہیں آج کل تو لڑکیوں کی عزت ہی بات بھی نہیں دین چار کے بارے میں بس کیا کیا حالات ہیں کلیجے منہ کو آ جاتے عشق میں ملوث خالہ کے لڑکے سے ماموں کے لڑکے سے میسجنگ چل رہی ہیں لمبی لمبی جو فون پہ پیکنیشن پہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے اس کی وجہ وہی ایک تو بے پردگی اور ایک ٹی وی اور یہ انٹرنیٹ کے گھروں میں لگا ہوا ہے اور یہ موبائل پہ جو تصویریں ہیں اس لیے میرے شعر کا سب سے زیادہ فرماتے تھے میں زیادہ وظیفہ فی الحال کا نہیں کہتا میں صرف ایک ہی حکم ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی نظر جھکا دو عورتوں سے اور خوبصورت لڑکوں سے نامحرم عورتوں سے اپنی نظر چھپا لو کیونکہ یہ بخاری شریف میں آتا ہے زنا زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی زنا زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی زنا کرنے والا آنکھوں کا اللہ کا بلی نہیں ہو سکتا کوئی ہو سکتا ہے اللہ کا بلی کرنے کرنا زنا ہوتا کیوں ہے کیونکہ پہلے آنکھوں سے بد نظری کی حضرت والا بہت درد سے فرماتے تھے کہ میرے دوستوں بد نظری چھوڑ دو اور ایک حضرت والا میر صاحب دامد مالی ہے جو میرے شیخ کے خادم میں خاص ہیں چھیالیس سال ساتھ رہے اسی سال کی قریب عمر ہے ماشاء اللہ ان کی دعائیں لے کر آ رہا ہوں اپنی والدہ کی بھی میں دعائیں لے کر آ رہا ہوں اور الحمد للہ اللہ جب حدیث پڑھائے جاتے تھے تو اپنی والدہ کی زیارت کر کے اس دعائیں لے کے جاتے تھے آج ہمیں کوئی سکون نہیں اس کی وجہ سے ہمارے گھریلو نہ چاہتے ہیں اتنی ساری اس کی وجہ سے برے اخلاق اکمل المؤمنین ایمان احسن کا اکمل مومن اس کے اخلاق اچھے ہیں بہت سے لوگ یہاں پہ حیدرآباد آتا ہوں کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اللہ کیسے ملے گا سب یہ بتاتے ہیں جادو ٹونے کے اثرات وغیرہ تو سب سے جس کو دیکھو اسی میں لگا ہوا ہے جادو ہو گیا ٹونا ہو گیا جن چڑھ گیا فلاں نے جادو کرا دیا اور فلاں وہ تعویذ نکل آیا وہ لیمو نکل آیا میں پین بنی تھی <laughs> وہ سب یہ بولتے رہتے یہ تو سب شیطانی اثرات ہیں اور کیا ہیں سب سے پہلا کام تو ہم یہ کریں اپنے نفس کا جائزہ لیں کے جسم کا ہمارے ہماری بات سننے کے مطابق ہے ہماری گاڑی ہے چاہے آنکھیں سے استعمال ہوگی کان سے استعمال ہوگا ہاتھ سے استعمال ہو رہا ہے پہلے توبہ کریں گے یہ سب شیطانی اثرات ہے نا اور پھر ٹی وی تو گھر میں نہیں چل رہا ہم لوگ تصویریں تو گھروں میں نہیں ٹھیک ہے کوئی شیخ وغیرہ شیخ بڑے سے بڑا شیخ نبی صاحب اسلام بھی وظیفہ بتا دیں گے تو وظیفہ تو پڑھ لیں گے ہم لوگ اور جب تک ٹی وی نہیں نکالیں گے اللہ کی رحمت کیسے آئے گی بتائیے جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے اللہ کی رحمت کیسے آئے گی گناہوں سے اللہ کا غضب پیٹ رکھا ہوئے اور جو ہے وظیفوں سے اللہ کی رحمت پیٹ رکھا اور دونوں ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دے رہے وظیفہ اثر کرے گا اور کامل اثر نہیں کرے گا تھوڑا سا زہر بھی کھاتے رہیں گے تو بتائیے دوائی کا اثر ہوگا خمیرہ کے ساتھ اگر تھوڑا سا زہر بھی کھاتے ہیں لوگ بولتے ہیں حضرت یہ جی، چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ جی فرماتے رضوان ہوں میرا اللہ پر جب اللہ کو راضی کرنا اتنی بڑی بات ہے تو اللہ کو تھوڑا سا ناراض کرنا بھی اچھی بات ہے اور تھوڑا ناراض روزانہ کرنا داڑھی روزانہ صاف ہو رہی روزانہ ٹکنے چھپ رہے روزانہ فجر کی نماز پیدا ہو رہی ہے یہ کیا یہ کیا نہ جائے تو کیسے روزانہ جو ہے بھائی بھابھی سے بے تک سادی سے بے تکلو تھی سادی نام ہے بولتے آدھی کے بارے <laughs> یا کوئی صاحب نے قرآن شریف گھروں میں پڑھانے جا رہا ہے نہ تو پڑھتا نہیں یار بارہ بارہ پندرہ پندرہ سال کی لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھاتے ہیں یہ تو گناہ ہے آپ سے کوئی سوال تھوڑی ہوگا آپ کو اس کی بڑی فکر اپنی فکر نہیں جب آپ یہ پر پڑھاتے ہیں فصل اور کی حجاب پھر کیا ہوتا ہے پھر آپ کا حجاب کہاں ہے اے نبی اے صحابہ کرام جب تم نبی کی لیتیوں سے یا سے صحابیہ سے بات کرو تو پردے بھی پیچھے سے کرو پردہ ہونا چاہیے اور وہ بھی بھاری آواز کر کے وہ بھی صرف ضروری بات بے تکلف ہی نہ ہو آج کل تو قالج لڑکیاں اور چچی سے بھی پردہ ہے اسلام میں چچی سے بھی پردہ ہے ہماری سے بھی چاہے دل صاف ہو نظر پاک ہو کیونکہ شریعت میں ہم جان دے دیں گے خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو اللہ کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دیجیے دل صاف ہے نظر پاکی سے پڑھتا ہے مانی سے پڑھتا ہے خالہ سے نہیں ماں خالہ کی بچیوں سے خالہ کی بیٹیوں سے پڑھتا ہے پھپھو سے نہیں ہو پھپھو کی بیٹیوں سے پڑھتا ہے تو یہ سب چیزیں مشکل لگے گی ظاہر سی بات ہے حضرت والا ہمیں اللہ کی محبت سکھا دی <laughs> فرماتے تھے ایک دعا تو ہم ابھی خال دیتے یہ دعا دوبارہ مانگی کہ اے اللہ اللہ اللہ اسل کا اپنی محبت دے دے یقین کو اور ان لوگوں کی محبت دے دے جو آپ سے محبت کرتے ہیں بولے عمل نلی ابلی وہ محبت اور ان اعمال کی محبت دے دے جن اعمال کی وجہ سے آپ ان لوگوں سے محبت کرتے بیچ میں ان لوگوں کی محبت مانگی گئی ندی شریف کی جو دعا ہے جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ایسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جو اپنی جان بلا رہے ہیں اس وقت فتنے کے زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں قیامت ایک جماعت موجود رہے گی جو حق پہ چلتی ہے تھوڑی مقدار میں ہو زلزلے آ رہے سنا ہے خیبر پختونخوا زلزلہ آیا تو وہ یہ سب کیا ہے حیدرآباد میں بھی آ رہا ہے کراچی میں بھی ہم توبہ جس وقت زلزلہ آیا آ رہا ہے پچھلے سفر میں تو میں نے سب سے پہلے دوسرے لوگ بولے تھے ارے وارننگ ہے مجھے میسج مارننگ ہے میں ہمارے ہم تو دیکھیں میں نے اس وقت سب سے پہلے کام میں نے خود توبہ کی جہاں بلڈنگ میں تھا پوری ہل گئی اوپر دوسری منزل پہلی منزل تھا یہ نہیں میرا دل بھی نہیں لگا تو میں توبہ کی اللہ تعالیٰ سے اسی وقت مانگی معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں آج تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں میں ارادہ کرتا ہوں کہ گناہ نہیں کرتا توبہ کی ایک شرط یہ ہے کہ توبہ کرنا معافی مانگ توبہ اور دوسری شرط یہ ہے اس دن میں ندامت ہو اور تیسری شرط پکا ارادہ کرے گناہ کو نہیں کرنا یہ بھی تو ارادہ کرے اب ٹی وی نہیں دیکھنا ہے اب داڑھی صاف نہیں کرنی اب بھابھی سے پردہ کرنا ہے یعنی اس گناہ کو نہیں کرنا ارادہ کریں پھر توبہ ٹوٹ جائے پھر دوبارہ توبہ کر میں نے طے کی اس طرح سے منزل گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے بس میں پانچ ہمارا عرض ہوں آپ کو بھی جانا مختصر ہی کافی یہ پانچ عوام کے پورا دن ہے میں اس پر جو عمل کر لے گا اس کو پورے دن میں چلنا آسان ہو جائے گا اور ایک بار بھی عرض کرو جس کے پاس وقت ہو کل ایک بار بھی چھٹی ہے میں کراچی سے حاضر ہو بزرگوں کی باتیں بہت ساری ہیں میرے پاس جن کے پاس وقت ہو وہ آپ لوگ وہاں پوسٹر کرنے لگا تو مسجدوں میں اگر آنا چاہیں تو آ جائیں ہر نماز کے بعد گرانے اور بزرگوں نے دعائیں دے کے بھیجا ہے تو خواتین کا بھی اس میں انتظام ہاں، اپنی خواتین کو بھی لا سکتے ہیں جہاں پردے سے اپنے گھر والوں کو بھی بیان سنائیں وہاں پڑھنے کی بات ہوگی تاکہ کچھ تو بات پڑھے کچھ توبہ کی توفیق تو ہو کچھ تو فکر پیدا ہو گناہ کو گناہ تو سمجھنے کا مسئلہ ہے نا حضرت فرمایا تھا اگر کوئی کسی اللہ والے کو دیکھ کے خوش ہو جائے سمجھے اللہ والا بننے والے اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ والا بنانے کا ارادہ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے دل میں کسی ولی کی محبت ڈال دیتے ہیں یا اس کو کسی ولی کے پاس بھیج دیتے ہیں یا اس ولی کو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں میں ولی نہیں ہوں اللہ الحمد للہ ولی نہیں مدد بنا دے اور ولیوں کا غلام ضرور بہت بڑے ولی اللہ کی غلامی کی اللہ تعالیٰ کا حساب تو جس کے پاس وقت ہو خود بھی آ سکتے ہیں دوستوں ہمت کریں تو حیدرآباد میں کون سا میں اتنی دور ہوں اس میں میں کی بات نہیں ہے کہ بزرگوں سے بات سیکھ کر آ رہا ہوں کچھ باتیں کتابیں بھی لوں گانے ساتھ تو چاہے تو میں آج پہلا بھی رہا میں اس کے بعد کے بھی ساحل کے بعد تو سب کے پاس نہیں روکڑا فرچر روپڑا رکشے اور بیٹھ کے آئی مسجد بیان سنیں رات کو شاید سلاوٹ مسجد میں بیان ہے وہاں حضرت والا کا بیان ہوتا والا رشید آتے ہیں بہت عرصے تک سلاوٹ مسجد حیدرآباد جواب میں گیا وہاں میرا بیان پچھلی دفعہ جگہ وہاں بیان ہوا تھا بہت مجمع تھا اللہ کا احسان ہے اللہ قبول رہے ہیں بزرگوں کی جو ہو سکتا ہے دیکھیے یہ فائدہ ہوتا ہے ورنہ دکھاوا ہے یہ خطرناک بیماری جب ثابت ہوتا ہے تو وہ اپنی ساری اچھائی میں اس پر میرے شیر کی طرف رہتا ہے کیونکہ اگر جو شیر کی صحبت نہیں ہوتی تو یہ بیان ہوتا یہ بات نظر کے بعد وہاں پہ جو ہے بیان ہوا ماشاء اللہ ایک بہت ہی بوڑھے شخص بالکل کلین شیر بہت ہی عمر ساٹھ سال سے بڑی عمر تھی روزانہ انہوں نے داڑھی رکھنے کا ارادہ دی ہم تعالیٰ نے بڑی خوشی ہے دیکھ کے زیادہ کروں گا بھی ایک نوجوان نے ہمیں داڑھی رکھنے ہمت انسان کرے کھڑے ہو یہ دیکھیے پڑھ رہے ہیں نوجوان یہ داڑھی رکھے ہوئے اس نے بھی توبہ کرنی ہے سب بناؤ لڑکیوں سے توبہ کی یونیورسٹی جاتا ہے پر لڑکیوں سے نظر لیڈی ٹیچر کو نہیں دیکھتا کیونکہ پہلے سے یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا انجینئر بن رہا منع نہیں کرتے سکتے میرے شہر انجینئر بنتا ہوں ڈاکٹر بنتا ہوں صرف دنیا نہیں چھڑواتا کوئی شیخ دنیا نہیں چھڑواتا بلکہ صرف گناہ چھڑواتے ہیں ہمارے یہاں اسی دنیا میں ایسے چل رہے تھے کانٹے سے بچتے ہوئے چلتے مگر یہ ہمت ہم کانٹے ہر جگہ پھیل رہے ہیں یہ ہاتھوں میں ہی آ ہیں آج کل موبائل جس کو دیکھو موبائل میں لگا ہوا ہے اچھا ایک بات اور ہم کبھی اپنے آپ کو اللہ والوں کا پیاس مت کریں سچی کتاب ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ کی تنہائی ہیں اللہ والوں کی بالکل غلط بات ہے ان شاء اللہ اس دفعہ ارادہ ہے ہر جگہ بات بیان کریں گے کہ بہت سے لوگ میری ایسی شکل بنا دیتے ہیں ایسے ہی بتا ہیں میرے ساتھ ہو جاتے ہیں بہت مگر جب ان کی تنہائی چلتی ہے اتنا دکھ ہوتا ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ وہ یہ کہ تنہائی میں بھائی موبائل گندی تصویریں دے دیں اہل اللہ کی تنہائی جس کو اپنی تنہائی میں شہبت کے ہیں میرے شیخ کرواتے تھے اور اس کو برائی کی طرف تقاضا ہوتا ہے وہ اکیلے نہ رہے بالکل اکیلے نہ رہے نئے دوستوں میں فیملی ممبرس میں ماں باپ بہن بھائی میرے بچوں میں ہنسے بولے اکیلے نہ رہے نہ ٹی وی کے سامنے بھی نہ رہے نہ انٹرنیٹ سائٹ کے سامنے بیٹھے وہ تو گندی جگہیں گندی چیزیں آ رہی ہیں اچھا حضرت اس پہ ماشاء اللہ حرم شریف آتا ہے ملیہ شریف آتا ہے لوگ ان سب کے جواب میرے پاس ہیں مگر ابھی وقت نہیں حرم شریف میرے شیخ فرماتے ہیں جس اسکرین کے اوپر خواہش عورت نہ حرم شریف آتا ہے یہ کیسی دیر دی گندی اور تصویریں آ رہی ہیں اسی ہم لوگ چینل چینج کر کے فوراً مولوی صاحب بن گئے <laughs> میں اچھے اچھے لوگ میں جانتا ہوں میں پڑھنا آنا ہے ٹی وی چھوڑتا ہے رات کو پوری انگلش مووی دیکھتے ہیں کیونکہ نہیں ملی فکر نہیں نافرت نہیں اگر اسی وقت موت آ ایک صاحب ٹی وی دیکھ رہے تھے ٹی وی دیکھتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا اب حدیث میں آتا ہے جس حالت میں موت آئے گی اس حالت میں اٹھایا جائے آپ بتائیے جو شخص موبائل میں گندی تصویریں دیکھ رہا ہے چاہے نوجوان ہے نوجوانوں کو بھی موت آ سکتی ہے کبھی موت آ ہے ہارٹ اٹیک تو نوجوانوں کو ہو رہا ہے اچھا اگر اسی پہ گندی میں دیکھ لیا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اللہ پھر موت آ گئی تو میرے حضرت والا نیسا نے عجیب بات سنبھائی جب قیامت لیے اٹھایا جائے گا تو حدیث میں آتے ہیں جس حالت میں موت آئی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا تو ہر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری شخص پیدا ہوگا اس کے سب کے سامنے وہ دکھایا جائے گا یہ دیکھو گندی تصویریں دیکھتے ہیں موت آئی ایک مسلمان کتنی حیات کی بات فکر کی بات ہے قیامت میں اٹھائے جائیں تو ہمارے ایمان ہے بابر کی زندگی بھی ہے نا تو اس پہ پورے عالم علیہ السلام مجھے اس سے بہت عجیب سی بات ہوئی کہ واقعی ہمیں ہر وقت حضرت والا صاحب نے نصیب فرمائی تھی ہر وقت ایسے تیار رہو کہ اللہ کا جب بلاوا آ جائے تو اس کے بعد جانے کی تیار ہو فائل صاف رکھو جو معاملات ہیں میں سب سمجھ لکھیں ڈاری یہ صاف رکھیے پیسے ویسے اس کو دینے حصے لینے فضا نمازیں یہ سب چیزیں صاف رکھیے بہت کبھی بھی آ سکتی ہے تو اگر بتائیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں اس میں تو شرم کرنی چاہیے داڑھی منڈا رہے ہیں حرام کام ہے داڑھی منڈا آدم تو السلام سے دیکھیں جتنے امیا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابۂ کرام جنہوں نے جانے پیش کی کیا سوچیں گے ہم نے اس دن کے جانے پیش کی اور یہ ناچ رہی ہیں ہمارے نوجوان ناچ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں گندی یہودیوں کی مشابت تیار کر رہے ہیں کیا پیش ہونا ہے سب کو نہیں حضور کے سامنے یہ بات مجھے بہت دل میں لگتی ہے اور لوگوں سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہم سب کو حضور صلی اللہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے حوضے کو سب پانی پلا رہے گے تو ہمیں کیسا بننا چاہیے خود ہی سوچنا کم از کم ظاہر تو میرا جیسا بنا لیں <laughs> ایک مٹھی داڑھی رکھیں ٹوپی پہنیں سننا کے مطابق بال لیں ٹکنوں سے کر لیں کرتا پہنے ہم لوگ گرم حضرت والا جیسے سردی ہے میں بھی گرم کرتا پہنوں حضرت والا سب پر گرم کرتا پہنتے تھے ماشاء اللہ وہ بھی سندر والا لباس ہے سوتا بھی پہن سکتے ہیں اس کے اوپر موٹا لباس سلوانا ایک بات سفید کرتے تھے گرم کرتا پہن لیتے تھے اچھا لگتا بڑا کرتا ہے تو سچ بتا رہا ہوں نہ کتابوں سے نہ آوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا ہمت پیدا ہو جاتی ہے سب سے لوگوں کے پاس بیٹھ کے طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان اچھا یہ لوگ یہی بولتے ہیں کہ اگر ہمارا ماحول ایسا ہے تو میرا ماحول کون سا اچھا تھا جب میں شروع میں پڑھنا شروع کیا نا نہیں حیدرآباد بات نہیں رہتا تھا اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے پردہ شروع کیا تو پورے خاندان والے ہمارے خلاف مودی صاحب کہاں سے آ رہے ہیں آپ سے ہی پڑھنا چلتا ہے وہ تو نہیں کرتے فلاں فلاں مثال دیتے بھائی شریعت کی بات ہے بھابھی سے پڑھنا ہمیں کسی کی مثال نہیں بنا جو پردہ کرتے ان کو مثال بنائی تو آپ کو کیا ہو گیا آپ کی شادی میں فکر نہیں کر پورا خاندان میرے خلاف ہو گیا حیدرآباد میں ہزاروں کا خاندان ہے شادیاں ہوتی ہیں ہزاروں لوگ آتے ہیں آپ سب مجھے جانتے ہیں حیدرآباد کافی میری نانی کی طرف سے دادا کی طرف سے پورا خاندان ہے اب میں شادی میں نہیں آتا کیونکہ اس میں مووی بن رہی ہے سوری تھی قرآن شریف میں منع ہے حدیث شریف میں منع ہے ولا تعاون اس میں ادوان برائی اور گناہ کے کاموں میں دوسرے کی مدد مت کرو قرآن شریف میں حدیث میں آتا ہے ملا علی خالی رحمۃ اللہ حدیث شریف شرح فرماتے ہیں لائے جوز الحضور اندر مسجد سے کی معذور ایسی مسجد میں شرکت جائز نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی بتائیے ہم شرکت کر لیتے داڑھی والے اکثر الگ بیٹھ جاتے ہیں بولتے ہیں جی گول ہے مووی والے مووی نے بنایا آپ نے شرکت کیوں کی من کر سوال سوال فہو امن ہوں جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اسی کے ساتھ گا مائیوں میں مہندی مس گیدرنگ میں آپ نے شرکت کیوں کی آج کل یہ نیا فیشن چلا ہے ہاں، ہر جگہ اس کو بتا رہا ہوں کہ فیشن ہے پردے والا کیا فیشن چل رہا ہے ہال بک کراتے ہیں بیچ میں چھوٹی سی کرا ہے اور پانچ فٹ چھ انچ سے جو اوپر لمبا ہوگا آرام سے لے سکتے چھوٹی سی کرا اور جب دور والے رشتے دار چلے گئے سب دوبارہ ٹینٹ ہٹ جاتا ہے مس گیدرنگ ہوتی ہے اور بابوں کی دعائیں لیتے جا حرام کام میں مس گیدرنگ میں عورت کو رخصت کیا جاتا ہے تصویر برات میں مووی بناتے ہیں یہ تو نافرمانی ہوئی اللہ تعالیٰ شادی جو عبادت ہے اس کو سنت کے مطابق کریں بات کہیں اور چلیے مشورہ کریں سچے لوگ یہاں موجود ہیں سوکھی ابھی مریض صاحب کے یہاں تشریف کے لیے بارہ نمبر مجلس ہوتی ہے ان کی خان کا ماشاء اللہ یہ اہل حق میں سے لوگ ہیں یا ان کے علاوہ اور بھی میں ان کی طرف دعوت ہی دے رہا اور بھی آپ کو بتا دیں مفتی اظہر صاحب سے پوچھ لیجیے بھائی یہاں حیدرآباد میں بہت سے مشاعر ہیں آپ اللہ والے ہیں سچے ہیں ان کی پتہ دے دیجیے تاکہ ہم ان کی صحبت میں جا کے اپنی بیٹری چارج کرائیں میں نے کراچی میں کری ہے وہاں بھی بہت سے اللہ سچے ہیں مفتی عامر صاحب سے پوچھ مفتی اظہر صاحب سے مفتی سلام عموم صاحب سے پوچھ لیں مولانا کہ بھائی یہاں کے محدود ہیں حیدرآباد کے میں ان کا ایڈریس دے دیجیے قریب والوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے تاکہ ہم ان کے پاس جا کے اپنے دل کی اصلاح کرنا ہماری زندگی میں بھی سکون آ جائے اکیلے نہیں کر سکتے صحیح بات کر رہا ہوں ذرا سے کوئی دنیا کام ہوتا ہے اس میں بھی کسی رہبر کی ضرورت ہوتی کہ نہیں ہوتی دین میں کوئی شخص اکیلے نہیں چل سکتا حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء بھی ان کو بھی ضرورت ہوئی انہوں نے بھی جوتیاں اٹھائی ہیں اللہ ہمارا ہاں، شاہ علی صاحب خالی رحمۃ اللہ علیہ مظاہروں میں تھے نا ہمارا فقی صاحب اتنے بڑے اللہ حیدرآباد قطب تھے بہت بڑے ہم نے پہچان تو سب نے صحبت اٹھائی جتنے بڑے بڑے مدرسہ شہری نام تو لیتے ہیں ہم صحبت نہیں اٹھاتے اتنے بڑے بڑے علماء اٹھائیں تو ہم لوگوں کتنی ضرورت ہے کہ ہم لوگ غیر آ رہے ہیں ہم لوگ بس علم کی بھی کمی ہے اور جہاز بھی لگ سکتا ہے بس ایک ناشی سناتا ہوں پانچ بار پھر دعا کر دوارا ایک شعر سناتا ہوں بہت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 کریں گانے یاد ہیں انگلش خوب اچھی بولنا ہے مگر قرآن شریف ذرا پڑھوا لیجیے تو غلط پڑھ فکر کریں یہاں فاری صاحب موجود ہیں آپ کی مسجد میں ان سے ٹائم لیجیے وقت لیجیے اور اپنے گھر میں مت بلائیں ادب کے خلاف ہے مجبوری کسی کو تو الگ بات ہے خود آتے ہیں نماز میں دس منٹ دیجیے اور کیسی بھی عمر ہے آپ کی ان کے پاس ہر ادب طے کریں اور ان کو ذرا بڑا نوٹ دیجیے صاحب چھوٹا نوٹ مت دیں <laughs> ان کے بھی یہ بچے ہوتے ہیں ٹیوشن میں خوب ہزاروں روپے خرچ ہو رہے ہیں اور یہاں دو سو روپئے کر رہے ہیں اچھے خاصے پیسے والے ہیں تو اچھا پیسہ بڑا نوٹ دیجیے پانچ ہزار کر دیں اور کیا اللہ کلام ہے اور یہ قاری صاحب کو جو پیسے دے رہے ہیں ان کے تیرا سیکھنے کے نہیں ان کے وقت کے پیسے میں بتا اللہ تعالیٰ آپ کو دیا وہ خوش ہو گئے قاری صاحب آپ کو دعائیں دیں گے یہ لوگ جو ہے حافظ دس جہانگے میں وہ لے کے جائے گا حافظ صاحب لوگ ہمارا عمل والا بھی وہ سالے ہیں تو بتائیے بتا رہا ہوں جس کو اللہ پیسے دیے صرف وہ اچھے پیسے دیے گا قاری صاحب کو امام صاحب کو مؤذن صاحب کو بہت بڑے بڑے بندے ہیں ہم ان کی پتہ نہیں کرتے آج کل تو قرآن شریف کی تربیت درست کرنا دوسرا نا ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے یہاں سے تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا اور یہاں سے اور یہاں دیکھیں داڑھی اچھی لگ رہی ہے سمجھ کے رکھیے اور یہ دیکھیے داڑھی کا بچہ یہ رکھنا واجب ہے اور ایک مٹھی سے چاول برابر کم کرنا چاول برابر تھوڑی سی بھی کم کرنا اور شیو کرنا داڑھی کو اور ایک مٹھی سے تینوں طرف سے میں چاول برابر کم کرنا ہے حرام حرام حرام اور کبیرہ برابر اور یہ جو کبیرہ گناہ کر رہا ہے یہ دنیا بھر کے متیجے پڑ ڈالے لاکھوں فلاحی کام کر رہے ہیں صحیح بتا رہا لاکھوں مگر یہ گناہ کبیرہ کے لیے کر رہا ہے اس لیے اس کو سکون نہیں مل سکتا داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے چاول کا کام کرنا یہ گناہ کبیرہ اور گناہ کبیرہ کرنے والا سکون پا سکتا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں پوری دنیا پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء کو فتوا ہے اور چاروں آئمہ اس سے متفق ہے امام حنیفہ امام شافی امام احمد بن امام مالک سو فیصد کانفیڈینس سے کہہ رہا کہ حرام ہے اپنی طرف سے نہیں بڑے بڑے علماء کا کرتا ہے ایک مٹھی سے اور یہ رانی کا بچہ ہے بیبی بیٹ کہتے ہیں اس کو <laughs> یہ ریش بچہ ہے یہ جب سو سال کے بعد یہ ریش بچے ہے اس کو کاٹ کتروانا یا منڈانا اس کو بھی جائز نہیں ارے شیر سنی ہے اگر داڑھی کے رکھ دینے سے چہرہ درد ہوا لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی سر بتاؤ مطلب اس کو کاٹنا پڑتا ہوں اگر داڑھی کے رکھ لینے ایسے چہرا بدن لگتا تو پھر داڑی میرے سرکار کی سنت نہیں اس لیے اس کو رکھ لیجیے ہمت کر کے اپنے خاندان والے مذاق اڑائیں امی ابو مزہ کریں کسی کی بات نہیں مانی جائے ایک طرف سوچو اپنے نوجوان ایک طرف امی ابو ہیں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی محبت ہونی چاہیے زیادہ تو بس مگر والدین سے بدتمیزی نہیں جائے میرے والد صاحب میں گردن پہ میں تلوار گردن کٹ سکتی ہے گاڑی گاڑی نہیں کو اس طرح نہیں چلا سکتا میں آپ کی ساری خدمت کر لوں گا میں آپ کا آپ بوڑھے ہو جائیں گے آپ آپ کی کی بھی طبیعت خراب ہو جائے گی میں آپ کا پیشاب کا میں صاف کر لوں گا میں آپ کی ساری جائز بات مانوں گا مگر میں داڑھی کو اس طرح نہیں چلا میں ایک کم نہیں کرتا بیٹے تمہیں رشتہ کون دے بیٹے تمہیں کون جاب دے گا بیٹے تمہیں لوگ بال بھی کہیں گے بیٹے تمہیں لوگ اٹھا کے لے جائیں بیٹے تمہیں یہ کہیں گے ان سے بول تو میں کسی نہیں سننے والا میں چاہے ہم مگر ان شاء اللہ ایسا نہیں ہوگا مشورہ کریں ہم آپ کو طریقے بتائیں ایسا نہیں ہوگا بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں ہوتا بھی ہے ہمت کرو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف علماء کا اور صحافیوں کا امام صاحب کا کام ہے داڑھی رکھنا ارے تو نیچرل چیزیں بکری چیزیں رکھتی ہیں داڑھی ضروری ہے اس میں کسی بھی بات مانی جائے تعاون مخلوق سے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالب کی اللہ کی نافرمانی ماں باپ بھی مخلوق ہیں میں ان سے بدتمیزی نہیں کرنی حضرات ماں باپ کے ادب پہ بہت بڑی کتاب ہے حقوق کندھے جھکا کے بات کہنی ہے بدتمیزی نہیں کرنی اگر وہ ظلم بھی کرنی پھر بھی ان سے بدتمیزی نہیں کرنی یہ سب ہے ماں باپ کا بہت بڑا ادب ہے بہت زبردست ادب ہے ماں باپ کا اگر وہ اللہ کی نافرمانی رہتے ہیں شرک کریں بتائیے اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو اللہ نہ کرے اللہ کے کرے کا نہ کرے جائز ہوگی اس طرح داڑھی بنڈانے کا اگر کہہ رہا ہے داڑھی منڈانا یا حرام ہے بہت سے باپ ہوتے ہیں خود جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں اور بیٹے کو منع کرتے ہیں سگریٹ نہیں پیو بیٹے اچھی چیز نہیں اس لیے والدین اگر کہتے ہیں اللہ کی اس کی بات اطاعت جائے گا اور اونچھوں کا حکم سننے لمبی لمبی جو منچے رکھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفا سم ہے حوض کو اوسط جائے گا ممکن نفیس سب عذاب دیں گے قبر میں درد نہ کرا ہو مونچھوں میں عزت ہے سنت میں عزت ہے جیسے میری مونچیں قینچی سے یا مشین سے صاف کریں اس طرح سے منہ نہ کچھ علماء نے درد دیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مجھے اتنی باری فرماتے تھے کہ دور سے منڈی ہی نظر آتی جیسے میری سیمپل آپ کے سامنے موجود موجودہ سے یہ سیمپل سیکھا شیخ العلی سر مارا زبر سال جو نئی مونچھے بالکل صاف رہتے اتنے بڑے شیخ العلی وقت پہ قطب تھے کتب الفتاب تھے یہ بالکل صاف جیسے میری اس سے بیویاں خوش ہو رہتی ہیں <laughs> سمجھ گیا ہماری بنی سال کی یہ قوم تھی ان کی مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے ان کی بیویاں زنا اتر رہا سے اب آپ بتائیے اور یہ کیس میرے پاس آیا اور حضرت صاحب کے پاس آیا کہ حضرت وہ ہمارے شوہر مجھے بڑی بڑی ایکٹر میری شریعت ہوتی ہے بھائی یہ شریعت کی بات ہے جہاد میں حکم ہے مجھے اپنے بڑی ایکٹر تاکہ کافروں پہ روک پڑے یہاں تو صاف کریں صاف کر لیں بیوی سے اچھے اخلاق میں تو دین ہے یہ کہ ہم بیوی کی پٹائی کر رہے ہیں طلاق کی دھمکیاں دے رہے ہیں اس زبان والا میر صاحب نے بہت زیادہ زور دیا اس زبان پانچ چھ مہینے سے پیچھے ہوئی اس میں بیویوں سے اخلاق تھے چھڑکو مت اور ان کو تنہائی میں جا کے اپنی بیوی کو گلے سے لگاؤ اس سے بولو کہ اور بچوں کے سامنے نہیں <laughs> اس سے بولو کہ آج تک جو میں نے تم کو سدایا تمہیں تکلیف دی تمہیں تحاق کی دھمکی دی مجھے معاف کر دو معافی مانگ لوگ قریب چورتنے والے بات کی بل نہیں ہوں اور بد اخلاق اور کمی شوہر عورتوں کا والے بات اور جب بوڑھے لوگ ان کے بارے میں اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی بڑھیا کو جا کے تنہائی میں سینے سے لگاؤ وہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے دیکھو پہلے تو جوانی میں اپنے نس کی وجہ سے محبت کی اب بوڑھا ہو گیا اپنی بڑھیا کو پیار کر رہا ہے اللہ اس کو پیار دے گا اپنی بوڑھی کو گڑیاں کو سینے سے لگا رہے نو جو نوجوان ہیں بالکل دور رہے لڑکیوں سے خبردار جو ہے نوجوان لڑکیوں سے دور رہو ورنہ بے چین گے پریشان گے چین نہیں پا سکتے لڑکیاں تمہیں گناہ کی طرف بلا ہیں خالہ کی لڑکیاں ماموں کی لڑکیاں ٹی وی سی آر اور کالج کی لڑکیاں یونیورسٹی کی لڑکیاں نو سے چین نہیں پا سکتے پاگل کی طرف پھر گے صحیح بتاؤ پاگل کی طرف ہیں یہ لڑکے لڑکیوں والے بدنام ہیں دن رات یہ بدنام بے چین ہے دن رات یہ بدنام ہے زمانے رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات حضرت والا کا شعر ہے آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ دِنو یہ بات نہیں ہو چاہیے اور تیسرا یہ کپڑے کھول کے لیکن دکھا لو دکھا لو یہ جو ہے ہماری پورے یہ کپڑے جب کھڑے ہو چل رہے ہو مٹوں کے کپڑے چوبیس گھنٹے کھلے رہنے چاہیے موزہ پہنے موزہ چاہے گردن سے سلوا لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لڑکیاں آج کل شارٹس پہنچے بخاری شریف میں آتا ہے من مسل من الازار کرنا اوپر سے لباس آ رہا ہے شلوار کرتا پینٹ پاجامہ کرتا اوپر سے لباس آ رہا ہے اس سے چھپے گا اس طرح جہنم کی آگ میں چلے گا اس لیے کھڑے ہوں چل رہے ہیں مردوں میں ٹکنے چوبیس گھنٹے کھلے رہتے ہیں جب لیٹے ہوں بیٹھے ہوں ٹکنے چھپ جائے کوئی بات نہیں اور عورتوں کو لیے ٹکنے چھپانے کا حکم ہے مردوں کو ٹکنے کھولنے کا حکم ہے ٹھیک ہے یہ بھی حرام اور طبیعت بنا ہے کتنے چھپانے جو چھپاتا ہے اس کو بھی چین نہیں مل سکتا کیونکہ اس کے میں آ رہا ہے اس کا ذہن مل جائے اس لیے جب جاب پر جائیں کٹنے کھول کے جائیں مجبوری ہو مجبوری ہو اگر باس بنا رہے ہیں باس کی بات نہیں مانی جائے تو پینٹ کٹوا دیں اپنے میچنگ کے موزے پہنے پینٹ کٹوا دیں میچنگ کے موزے پہنے ان شاء اللہ کوئی کچھ نہیں ہے لوگ جاتے ہی کرنے کھول کے جاب پر بڑی پوسٹ آپ سے ملنے جا رہے ہیں کفنے چھپا کے رہے ہیں لوگوں میں ہمیں بھی نہ سکے آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیا سمجھتے مولوی مولا مانا حیدرآبادی حیدرآباد اس لیے کہ اپنے نمبر کھول کے رکھے کھڑے ہو چاہے اور تیسرا بات من حضرت فرماتے ہیں نظر کی حفاظت جتنی نام ہیں ہم عورتیں ہیں بیوی کی بہن بھائی کی بیوی خالہ زار خالدہ چچا زار چچی اور مہمانی اور ماسی جو گھر میں آتی ہے اور ٹی وی تو دیکھتے ہی نہیں جو گھر کے سربراہ ٹی وی نکال کے توڑے اور جو گھر کے سربراہ نہیں ہے نوجوان ہے اور ان کے ابو نے ٹی وی رکھا ہوا ہے اس کمرے میں من جائے جس میں ٹی وی چل رہا ہو بند ہو تو چلے ہیں جب ٹی وی چل رہا ہو اس میں من جائیں کرکٹ میچ نہیں کوڑا ہے جاج سب کو تباہ کر دیا ہر اوور کا ایڈورٹائزمنٹ حرام تصویر آ رہی ہر اوور اور بوڑھے بوڑھے لوگ نمازی شراب کرنے والے کرکٹ میچ دیکھ کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے حضرت والا فرماتے تھے کوڑا کرکٹ ہے اتنے بڑے وقت کے ولی فرما ہے وہ آنکھوں وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کوڑا کرکٹ ہے کچھ نہیں چھکے چوکوں میں دل اٹکا ہوا تمہارا سجدے میں ہو اور چھکوں میں دل اٹکا ہوا ہے <laughs> جلدی جلدی نفل پڑھ کے جا رہے ہیں سنت پڑھ کے جلدی جلدی پاکستان انڈیا کا ساؤتھ افریقہ کا میچ دیکھیں اور اس میں اسٹیڈیم میں کیسائی پارک پڑھنے والی پڑھتے ہیں اور نیچے تو آج کل ایڈورٹائزمنٹ بھی چل رہا ہوتا کوکا کولا کھولا رہے گا اس میں کوڑا کرکٹ ہے ایک ایک میں اپنا دل من رکھا جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی وہ زندگی نہیں بلکہ شرمندگی وہی وقت سو کے گزارے سونے سے اچھا انسان فطروں سے بچا ہے اور جو ہے نظر بھی ایک بات خوبصورت لڑکوں سے بھی کر ہے ایسے لڑکے جن کی طرف دیکھ کے دل میلہ ہوتا ہے یہ بھی قرآن و حدیثی کی بات ہے یہ فطرہ بھی عام ہوئی ہے ان کو دیکھنا حرام ہے جائز ہے مسجد میں کچھ لوگ آ کے میرے پاس بھی خطوط نہ حضرت والا میر صاحب کے پاس بھی خطوط بھرے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوف میں اپنی قوم میں اس بات کا کرتا ہوں کہ میری خوف قوم جو ہے وہ قوم لوت کے پیڑ مبتلا ہو جائے لڑکوں سے لڑکوں کا گناہ یہ نوجوان میں بہت پایا جاتا ہے لڑکی سے منہ کالا نہیں ہوتا ملتی نہیں لڑکے کو پھنسا کے منہ کالا کرتا قرآن شریف میں آتا ہے ستر اتنا زبردست یہ کتنے لوگ تھے چھ لاکھ کی بستی تھی لڑکوں چھ لاکھ کی بستی لڑکوں سے گناہ کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے زمین کو دانتوں سرا سکتا ہے ساتھ کے آسمان پہ لے گئے علیہ السلام تھے اور پٹاتی پلٹنے دیا میرے پہ پتھر برسا ہے یہ آج عام ہو گیا نہیں ہو گئے گنا ہم کب تک چپ رہیں گے یار وقت ہوتا ہے چپ رہے ہیں اس گناہ کو اس لیے بتا دیا جاتا ہے ممبر سے بتانا پڑتا ہے کہ یہ گناہ عام ہو گیا ہے کیونکہ میں نے بہت جگہ بتایا بہت سے لوگوں نے اصلاح کروائی کیا جن لوگ ملوث ہوتے ہیں آج کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ میاں کے جی بالکل ہی معصوم سے لوگ انہیں پتہ ہی نہیں دنیا کیا جو دین کا کام کرتا ہوں ان کو پتہ ہے کیا کیا خراب ہے آج کل تو محرم پہ کوئی بہن کے ساتھ رہا ہوں کیا بتاؤں ظاہر سی بات ہے جب بہن گندے کپڑے پہن کے گھومیں گی پورے گھر میں تو کچھ بھائی کیا کرے گا اس کو تو آگ لگی نہیں انٹرنیٹ کی گندی تصویریں دیکھ بتائیے یہاں یہ قیامت ہے صاحب نے اس سے فرمایا تھا جب ایسے کیس آئے تو اپنے دل پہ زیادہ مت دو ورنہ بخار ہو جائے گا ایک دفعہ ایسے کیس آئے جی بہن کے ساتھ بھائی کے ساتھ بھائی بھائی کے ساتھ بتایا تو میرا تو بالکل خراب ہوئی پھر حضرت اللہ صاحب فرمایا بس زیادہ ٹینشن متو اس کو علاج لگا کے اللہ کی دعا کرو بس کیا کریں یہ گناہ عام ہوئی گیا اس کی وجہ TV VCR internet اب گندی تصویریں اور آپ بند نظریں قور پہ ہو ہے شرابے عام ہو جائے اور جو بیان کرتا ہے اسے بولتے ہیں آپ ہمارے مسلم بتائیے ایسی میں سے بیان مت کریں ایک جگہ بیان بند ہوتا ہے لاکھوں جگہ کھل جاتی ہے اس لیے جو ہے اپنی آنکھوں کو بچا لے اس میں حفاظت ایمان کی حالات گی سبحان جو نظر گا چالیس دن ایک نظر خراب نہ کریں پریکٹیکل کریں مشق کریں لیبورٹری ہوتی ہے مشق کریں چالیس دن ایک نظر بھی خراب نہ کریں ایک نظر بھی ماسی کو بھی نہ دیکھیں نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو نہ حجن کو دیکھو نہ انڈونیشین کو دیکھو عمرہ کرنے جا رہا ہے حج کرنے جا رہا ہے سب کو ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں صحیح بتا رہا ہوں اس لیے ہم بارہ بنواتے تھے بس میں ایک ہی نصیب کر رہا ہوں جو بھی حاجی جا رہا ہے کہ اپنی نظر بچائے جائے ہاسٹل سے وہاں انڈونیشین عورتیں سودانی عورتیں آئیں گی سارے آدمی کی عورتیں آئیں گی طواف کرنا نفلیں منع نہیں کرنا ایسے وقت میں کیجیے اشراک کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کر سکتے ہیں جب رش نہ ہو بھیڑ نہ ہو کوشش کریں انسان کہ میں نظر نیچے کے جاؤں گا طواف کروں گا نظر نیچے رکھے والا کو نظر نیچے رہتے ہوتے تھے بالکل نظر نیچے بند ہمارے انگلش بڑے ساتھ مطلب بہت سارے بزرگوں کے ساتھ جو بہت متفق نے دیکھا وہ کیسے بچتے ہیں یعنی ایسے لوگ میں کرتے ہیں سب عورتوں سے ٹچ بھی نہ ہو جسے حج کی بات الگ ہے وہ حج میں بھی ایسے لوگ کر سکتے ہیں وہ سب طریقے پوچھے جا سکتے ہیں اور پھر نظر بالکل نیچے رکھے ایک اللہ والے طواف کر رہے تھے عورت کے پیر پہ نظر پڑی کیونکہ اللہ والے تھے ظاہر سی بات ان کا امتحان بھی ایسے ہوتا ہے جماعت ان کے آگے پڑا اور ان کی ایک آنکھ چلی گئی اللہ کے گھر میں تو بندی کرے لوگ بولتے نہیں کہ وہاں دل صاف ہے دل صاف نظر پاک کی بات نہیں ہوگی کیونکہ اللہ کا حکم وہاں ٹوٹ رہا ہے وہاں ایک ایک نیکی ایک لاکھ ہے تو ایک گناہ بھی بہت زیادہ ہے وہاں چلیے مکہ مکرم ہے کیونکہ اللہ کا جلال ہے لوگ اور حضرت حضرت والا کچھ حصہ دیکھا حضرت والا مجھے وہاں پہ جو انڈونیشین عورتیں آئی ہوتی ہیں وہ سفید برقع وہ بالکل کبوتری معلوم ہوتی ہے کبوتری کیا نور ہوتا ہے ان کے چہرے پہ ہر میں بیوقوف تمہیں تم اللہ کے کعبے کا نور نظر نہیں آتا تم عورتوں کا نور دیکھ رہے ہو انڈونیشین عورتوں کو وہاں اس طرح شیطان پھنساتا ہے دیکھیں جب صحبت نہیں ہوتی سچے لوگوں کو وہاں عورتوں کو ہو یہ باتیں آپ کو سنانے والے کا گے صحیح بتا یہ حضرت والے ایسی باتیں کرتے ہیں جو فتنا پھیلا تھا تو حضرت آپ تو بڑے بڑے اس کینسر سیسا پھیلائی دلائے دیوار بنے ایسا فحاشی کے خلاف جس کو سننا ہو سو دفعہ اس بات پہ سننا ہو وہ آئے جس کو نہیں سننا ہو جائے ہم تو یہی بات کریں کہ جو کینسر پھیلا اللہ تعالیٰ کی توفیق ایک آخر ہے دل کی حفاظت جب انسان اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اب اس نے توبہ کر لی برے برے خیالات اس کو پریشان کرتے ہیں اس کی عجیب بات اللہ فرمائی خواجہ صاحب فرماتے تھے شہوت کا سیلاب زور پر ہے تو رک طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک نہیں تو یہ سڑک سے گزر جائے گی ارے بابا ذرا دیر دے تو ہٹا لے خیال یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے خیال ہٹا لے برے خیالات آنا برا نہیں اس میں مجبور ہو جانا بزنس مین بن جانا نس نس کو بزی کر لینا یہ برا ہے <laughs> یہ اس میں اس وقت بہت آسان کام ہے کہ جب برا خیال آ رہا ہے کسی بھی دلچسپ کام میں مشہور ہو جائیں یا آپ کی جو فیوریٹ چیز ہے مزے کی چیز ہے باہر جائیں اور برگر کھا کے آئیں آئس کریم کھا کے آ جائیں اپنے بیوی بچوں میں مشہور ہو جائیں جو بیوی بچوں والے یا اپنے کسی نئے دوست کے پاس مسجد میں آ کے قاضی صاحب کے پاس آ کے بیٹھ گئے کسی نئے دوست کے پاس اکیلے رہیں گے تو برے آئیں گے ہے نا اس لیے جب سیلاب زور پر ہے شہبت کا گناہوں کا اکیلے مت رہو خیال ہٹا لیجیے اور کسی جائز کام میں ہو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ایک عجیب آیا ہے اس کا مرغبت ہے یادو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریوں کو اور دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے جب سڑک پہ چل رہا ہوں یہ سوچیں قرآن شریف میں آ ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریاں کیسے یوں کر کے رہے دیکھیں یوں کر کے <laughs> آنکھوں کی چوری یہ اللہ نے خیانت خیانت خیالات ہے تو آپ ہے آنکھوں کی چوری ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اتنی جو سیٹ ہو آنکھیں بنانے والا ہے کتنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایک صاحب نے میرا متوجہ نہیں کرنا اور بھی لوگ رہے ہیں وہ بار بار ذکر کیے جا رہے ہیں ہے اللہ کے لیے آپ چاہے شریف پڑھ لیں ابھی مت کریں یہ اس وقت بیان سننا بھی ذکر ہے آپ کو یہ پتہ نہیں میں آپ صحیح بات بتا رہا ہوں بھائی آپ مت تحقیق مت کریں اس لیے میں نے متوجہ صرف کر دیا کہ صاحب نے ذکر کیا جا رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ذکر میں حضرت والا کی بات بتاؤں اپنی طرف سے آپ میری گاڑی گاڑی نہ بیٹھے کہ اس وقت بیان سننا سیکھے آپ بتائیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما رہے ہیں اور کوئی صحابی ذکر کرے کرے تو کوئی کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میری بات سنو سارے صحابہ کا متوجہ ہو جاتے تھے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ ایک صحابی آ رہا ہے نام ذہن سے نکل گیا تو وہیں پہ وہ قدموں میں بیٹھ گئے ایسے غور سے سنتے تھے بات کوئی نصیحت کر رہا ہے کوئی دین کی بات سنا رہے ہیں آپ وظیفہ پڑھیں رہے ہیں آپ ذکر کر رہے ہیں اتنے سارے وقت ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہوں منٹ کا چالیس منٹ پچاس منٹ چلے نا یہ باتیں سنانے والے کہاں ہیں داڑھی پہ اور ٹخنوں پہ اور نظر کی حفاظت پردہ کر رہے اور آپ ذکر کرتے اس لیے اللہ کے ذکر نہ کریں ذکر کرنا سب سے میں نے بتا دیا منع کر رہا مبارک کا ذکر سے تو سارے اللہ والوں نے ذکر کیا میں بھی کرتا ہوں صبح فجر کے ذکر کی مجلس ہوں آپ چاہیں تو آئیں ہمارے گھر پہ وہاں لکھا ہوا ذکر ہم کرواتے ہیں دائیں دائیں لا کر گلا اور اس وقت یہ ذکر تھوڑی کرنا گناہوں کو چھوڑنے کی بات بتائی جا رہی ہے آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ کی ذکر میں نے محبت سے آپ کو بات بنائی اللہ تعالیٰ مجھے وہ چیزیں اچھا یہ سب چیزیں آئیں گی کیسے سچوں کی صحبتوں سے اکیلے نہیں آ سکتی صحیح بتاتے داڑھی اپنی داڑھی والوں کے قریب رہیں داڑھی اپنی نظر بچانی تو نظر بچاتے ہیں ان کی صحبت میں نظر بچانی گئی غصے کا زیادہ مرض ہے جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں حلیم ان کی صحبت میں تو یہ جو ہے آپ کا غصہ کنٹرول ہو جائے گا جو شیخ کامل ہوتا ہے نا اس میں یہ سب کوالٹیز ہوتی ہیں اس لیے جب ان کی صحبت میں رہتے ہیں نا یہ سب چیزیں ہمارے اندر منتقل ہوتی ہیں اس لیے حکومت میں سچوں کی صحبت میں رہوں یہ اللہ تعالیٰ دعا کی رقص معافی قبول سے مسافر فرشتوں کی سرکاری ہم سب کو ہمارے گھر والوں خاندان والوں سب دوست گھر والے خاندان والے سارے عالمی خان کو معاف کروا کر جذب کروا کر اپنی احمد سے اللہ ہے اور حالت میں جاتی قبول کروا لیے اللہ ہمیں ہمت چھوڑنے کی آپ نے ہمت ادا فرمائی ہے اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت ادا فرما دیجیے اور توفیق سے سے گناہ گناہ پہ چلنا مشکل فرما دے بچنا آسان فرما دے نیکی کرنا آسان فرما دے گناہ سے یا اللہ گناہ کرنا جو ہے مشکل لگے ہمیں ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ فرما دیجیے اے اللہ تعالیٰ ہمیں پیشاب کا گناہ گناز نفرت عطا فرما دیجیے اور کراہیت عطا فرما دیجیے اور دوری عطا فرما دیجیے اور ہمت دے دے طاقت دے دے گناہ چھوڑنے کی اللہ اس مجلس کو قبول فرما دیجیے اس بیٹر کو قبول فن اب اس سلام کی آزاد سلام کی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے اور سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے اور یا اللہ تعالیٰ یہاں حاضری جو ہوئی ہے اس کو قبول فرما لے بزرگوں کی کے آیا آئے اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈال دیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور قبول بھی فرما لیجیے اور یا اللہ جو دوست بیٹھے ہیں کہ جو پریشانی بزرگ حضرات بیٹھے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی جو پریشانی ہے اس کو آفیت سے بدل دے قرض داروں کو غیب سے انتظام فرما دے رشتے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے نئے سوال رشتے ادا فرما دے اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما جس کی جو پریشانی اس کو پریشانی کو عافیت سے بدل دیجیے اللہ تعالیٰ اور یا اللہ ہم جتنے دوست وہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے جس کا تعلق نہیں اصلاحی یا اللہ کسی سچے اللہ والے سے جس سے ہمارا دل ملتا ہو ہمیں اس سے ملوا دیجیے یا اس کو ہمارے پاس بھیج دیجیے یا ہمیں اس کے پاس بھیج دیجیے اور اس کی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کی اصلاح کروانے کی اور اپنی فاسفانہ زندگی کو بدلنے کی یا اللہ توفیقات سے نواز دیجیے یا اللہ ہمیں سچے اللہ والوں کی محبت ادا فرما دیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں انعام یافتہ بندوں کی محبت ادا فرما دیں صدیقین نبین صدیقین شہد اور صالحین کی محبت ادا فرما ان کی ان کی حسن رفاقت اختیار کرنے کی توفیق ادا فرما ان کے قریب رہنے کی ان سے ملنے کی ان کی صحبتوں بیٹھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دی یہودیوں کی چالیں ہیں ٹی وی سے یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ دین سیکھیں اے اللہ ان کی سازشوں کے ٹاٹ میں آگ لگا دے اور سچوں کے قریب رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم